انہوں نے کہا ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں